اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال ناؤ مانگتا میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں ہے کو دور کرنے والا ناؤ بے شک وہ اپنی رب سے ملنی والے ہیں لیکن میں تم کو نری جاہل لوگ پاتا ہوں